جناب وہاں بن منبع رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے کوئی غنیمت حاصل کی تھی انہوں نے کہا نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تیئیس